حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگے اسے دو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر امن مانگے اسے امن دو اور جو شخص تم سے حسن سلوک کرے اسے اس کا بدلہ دو اور اگر تمہیں بدلہ دینے کو کچھ نہ ملے تو اس کے لیے دعا کرو اور کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اڑسٹھ